حقیقت پر یہ من کے انصاف کیا ہونا چاہیے من والے کرامت کے اتارے اور بل کرامت قرآن کے رخ راجی سرتحا کرتے الا ایک کافی جنات کسان جنت کے عزت مند سے یار کرامت کے ملک کرامت ہاں دفرائی تو پائے گی دئی مند کرامت اپنی وہی وہ لفرائی تو خدائی تو پھر تو چہار سے علاج کی کنڈ شند اگلے بول رو کو جگ جو جی بغیر جن سے نظر ہونا اور جیسا فرائی تو وہ کہ بغیر اقبا بکار کے بیمار ہے اس سے بڑا زمائے رتمند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمبائے خبرت استوا لا الہ الا اللہ بے دفعہ بلکہ حاجت روانی سے دائیں قیمتی خزانہ لائے قیمتی دولت کے دستاج دین کی تھی ہاں نے کہا بندھان کا دعا تھا تو بے عمل جمع کرنے کے لیے جا کر دے تھوڑا بھوک ہو کے تو بچے میں جوڑ سے زبردست شانتی ولی پنم باندھے کر ہے دوستوں دسلان کی ولی پنم باندھے کے لے بالال تم جدو لال مجھے تو نظر لگے رہنا اور قرآن کی بھی حرام نظام لا الہ مطلب اللہ اللہ مطلب کہ بے دا نے حق کے اگر فریاد کی کی اور تو کا اور نظر بل اور اسلام کی وہی نظر دے کہ رہے اور یہ قرآن کے وہ ذائقے کے دیتے حرام لے لیجیے مور کے قرآن کے سو ذائقے حرام لے لیجیے میں یہ ہو جائے پھر میں مطلع اور در میں نہ پتا پھر کرے کر ولی پوچھتے رہے گئے یہ خیرات سے لگے سواب بسے ادے چیلے میں من لے کر چیرے اور نیچے اس طرح کا کوئی نقصان بھر ہو رہی جب کسی نے من لے

نظر اور قرآن کریم کے مور ہے اور جو نظر تک قرآن کریم حرام میں لگے قرآن کریم لیتا وہ جائے کہ حرام ہوئے ہو سپارا سورت بکارا دے میں رہا یو سورت معاہدہ دعا سورت نام اتم رہا در سورت آراف سلوک سورت یونت تین سورت نحل فرد سورت حج وہ جائے کہ قرآن والی جدا کے حرام دے اور زمین سے تیری کلی چاہی جیم گر سب اصل کی رقم اچھا کے عالم ان ضر العوام میں نشن و دیتے ہو نہ کرام تقرر بن گئے حرام آئے کے اولیاء کرام پنم نظر سورے کی دیر پائے کہ دیر بمو خدا کی دے کئی تقرب لفظ پیچھے ہے کراکار بغیر زما پکڑائے کئی شامل کی حرام دان یہ شامل کی یو سر یو دیر گرین دل کے حرام مصوبات حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ لکھی صفا یو سلوے دفتر گرین حرام کتاب عزیزیات درد شمع جو نہیں کہنے کی حرام سر مناسب ملازکاری دس سو سے تین کی لکھی حرام بہر رائے دین جب دس سو اصل کی لکھی حرام مانا بد گرمین ہو کے لسم سفا کی لکھی حرام ارشاد طالبین سلم سفا کی لکھی حرام عالمگیری جو اول یو سل یو سفا کی لکھی حرام میں تو مسائل کے رشائے ساتھ لکھی یو یا سفا کے حرام تو کاوڑ کی جیت کی یو سل اٹھ سفا کی لکھی حرام تو تواز یہ نام سفش لکھی حرام اور جی لکھی فکائے کرام کہ جب نظر کے ان کے والا کا اثر گیا دا قسم نظر کی کئی دا قسم نظر والا رہ حرام پیر نانسی علیہ رحمت کل کتاب سب سلم کی لکھی کہ دا قسم منسا بیا کرام کئی قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله ما ذبح امتي على الاصنام ولا الاوثان ولا الظهر ولا الظهر والبهار والانهار والبيوت والعيون والاوديه درگاہ کے جب ہر چڑھے پورتی اور حرام فضاد ہے مشرقن اور مجبو ہے تو میں کہتا ہوں ہم رکھی بار میں جدا سے تار تو ان کے مشرق اور حرام اور سلط سلاسی سلامت ہے دائی کی بدو وطن مشہور تھی پور بابا علیہ رحمت سے رسوائی اور اب پور بابا علیہ رحمت کل کتاب کی لکھی دس ہوا یو سر صفحہ کے دائی پور بابا ملکیزاد چراغ شاگرد افندر روزے کے مشری اغلی کی صفحہ یو سر دو سر کی آن کے بعض عوام ای ایام گام و صفان وغیرہ نظر کردہ اکبرائے کفایت مہمات دنیاوی یا پر سر قبر بھی کسان یا بنیجے کے درختے یا بنیجے کے سنگ کو دا یا بنیجے کے دریا بھی کسان عوام نظر پڑی یا قبر سکھالال کی یا یہ من سکھالال کی یا شور حلال کی اور دا آئی کہ زمان مطلب ہلسے رہے دا قسم کار کی کئی اگر کی جائے تو فکاؤ تک کی نہیں فضا جو ہے مسکن ہے مزدور ہے تو میں کسوں ہی بائیں کسی بھی

سے بے نے بل چاہتا کیا مدد علاج بل کو اور نظر میں آج تو بل بل بار اتو مسلمان سبھی کہ جواری کے دو شراب سے ہی ملے ہو رہا اسلام دین دے اسلام مل رہا کیجیے رام دے اسلام مذہب نہ دے اسلام دا سے مذہب نہ دے کہ دے پا ہمارے بعد میں بربادی نہیں کہ اسلام نصب دے اگر اگر کافر چاہیے پر رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے اور اس سے کفر کی ہوئی تو تو جنت میں گندے گندے گندے ابو عبیدہ رحمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہاں، جنتیان کی مذہب دے اسلام نصب دایا تجھے دا دا دا دا عمل عمل عمل دے دے دے دے دے دے دے دے دے کہ تا تا آواز کفر کفر تس غم صرف اللہ حق اور رہے مجھے منزل دل میں آدے حق حق اور رسول وہ تو یو طریقہ کھولنا دل ہم داغ داغ سب پہنجا کنبا کو جا کو جائیں ہم کوئی طریقہ کو تو تینوں کا اثر کرنا پر ہمت کی اور خوشحال خوشحالی جا ملائی جا اور آروان یہ جی، سب سنانا جی اور جان بس پر الفاظ دے گا لانا چلی میرے کو پھر کیوں ہوئی متاثر کی کہنا ارملہ متاثر کی جی میں مسئلہ گیا ہوں

لیکن علیہ اسلام تھی اور کئی حق مسئلہ ہوئی داد من کی جان دے ادائی یہ والی تھی لیکن دا صرف دفل دفل لالچ پارا اور دنیا فائدے پارا دا بزرگ من کی نما نہیں کرے لا لائق دا دا آواز دنظم نیاز یو اللہ دے او خل کوئی چنہ نظر نیاز دے پیرانم سے زاویام سے آواز و فریاد دے اللہ نے سنو ایدہ اللہ سنگم منی اور دین دعا محمد رسول اللہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب دے یہ تو ادا پر ہے بس پیغمبر کرم جو انداز ملے دو قسم نقصان دے یو دائے چدا سور تا نسو پزور واقعی

اور پیغمبر خلاف عمل تک امداد دینا قبول حدیث سے عزی محتاج امام مالک کے دارنگ بخاری کے ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ روحت کی محتاج امام مالک کے ویز نبی علیہ السلاط السلام سلوما اور حضرت قبرستان بان میں تیرا سلام علیکم دار قوم فإنا إن شاء الله بكم لاحقون حضرت کے پتا سر سلامت کیا اے ایمان والا امن امن پسی روانی اور جا حضرت ہوئی وانا فرتكم على الحوض زي انتظار كون ساسو خوشحال بين انتظار بكون فهوز كون ساسو اور حضرت ایک جاوہ زمائے و زماد امت نے روانی کی وانا اعرفهم بثيماهم اذ تجرم اغيرا قال محمد بن ترى اي جب علاني ديمان زبام اغيبا زما هو رواني ان جال فاض محدثين واي جهر دادي کہ جب آگئی پہ جنم پالا مو سر جدا زمان متیانی اور بیا حضرت وائی

زبان دی اور چرانی جی کی تو گئی گئی گئی ما بفرشتو طرفنا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا خودی انہم بدلو بادت دیسا جنوان کے اوسا نپسا یعنی مومنانوں کو جن پائے تو یقینوں اس بنتا پہ پڑے اور دو بخاری روایت کے راجی انہم قد احدثو بادتا دینے ترکے سانپا سے بیٹھ جن کے محضب بہت میدان میں سب سے رو دے خود کو سر دے تم کی مٹی جی۔ اور نبی علیہ السلام میں سب آپ کمر بستہ ادار دے پل مرغری آپ منڈی چرائی جی کے سب آپ اور دائیں اصل اور روانہ حضرت طرف تھا اور نہ صاحب پا جہان کے سوان کیا حضرت کوئی وہ تھا زمان مچیں گے تو مقیب ہو گئی اور جیسے برج سے حضرت وائی وہ دے مسئلہ آ گئی جمع مچیں گے چرتا لڑے چرتا لڑے فرشتے ہوتا ہے ان بدل عبادت دئیسا نپاس کا وان کے رہوں اب بھگوان کے راجی قد احدث عبادت ان کلا تدری ما احدث عبادت کا تپت نشے دئیسا نپس میں کرنے کے لیے اس گورا اس آدت فأقولوا سوقا لهم سوقا لهم سوقا لهم. جب حضرت رسم سبائی دی گئی لا جہنم دی گئی لا جہنم دی گئی لا جہنم دی گئی لا تو بات میں نہیں ہوتی سارے سکڑی مان سکے کہ دل پارے طریقے نو کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کے سندھ حضرت میں پیش ہوتی دا دین پارے طریقے سے ہمیں پیش کریں کم کمن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرے یہ دا دین قرآن طریقے سے پیش کرے

ہر بدعت بدعت نہ ماں بیان کرو تو صرف صرف کوئی کوئی رشتے دار اور نئے طریقہ سے جوڑے یہ تو حضرت کا طریقہ بہتر ہے تھا نا حضرت کا نسبت کا نقصان ہوتا اور بڑے طریقے جوڑے حضرت کی سکول خدا حکم دن بدلتے اور جتا بڑے طریقہ جو شارے ہو اور جتا بڑے طریقہ جو دعوت یہ سڑے گنا گنا کئی جوڑا یا گرا کئی یا کئی شراب اور کباب کئی لیکن اگر گنا گئی اگر جن تو صحیح لیکن اگر حضرت نہ اترے اور جو اگر تو صحیح آئی میں دو پایا حقیقت کے نئے طریقہ پیش کر نئے ایسے پیش کر منگوائی بے بات دو الو مرض دے دو نئے طریقہ پیش کر جو معمولی سنت نبی علیہ السلام کے انتاب کر یہ معمولی سنت تو سنت اور پیغمبر سن کی جمن کے سنگ روان کری اگر غور غور سے پیدا نہیں پیدا ہوئے کہ نہ کوئی دعانوں میں

بے لس لس کی یو مجھ کے ماں پیدا ہو گئے سنت میں پڑھ سکے حضرت دعا سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت علی رضان اللہ تعالیٰ آئے مجموعی میں تو یہ مجھ کے گئے تو جب سنت میں پڑھ سکے دعا سے یہ ساتھ نہیں کہ سبق کر کے خود لوگوں نے انصاف ہوتا جب پیغمبر ہے تو صحابہ طریقہ سوا پس جمع دعا سنت پس جان لگوا

اور عبادت پارے تر کے بچے کے سنگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اچھا تو دعوی کہ وہ پوری دنیا کرے گا وہ جمع اثرو سے سکے گا جو پوری دنیا کرے گا وہ ترو سکے پہ جمع مدا تھوڑ پہ غلط نظام اچھا، دا سولہ دنیا کو یو دا کہ دا سے دس لکھ دنیا گانے پیدا کی زمانے پہ ہمارے خلاف نہیں جوڑتا ہوں غلط تھوڑ پہ

اگر کتاب لکھ لے رہے تیرہ سو چھتیس کے اور تیرہ سو انچاس کے پیسے تقریباً دسم سلی سال کی تیرہ سو انیس سو پینتیس کے ہر کسی سے کتاب پیسے انیس سو ستاسٹھ کے اور بھی کتاب کے حضرت مفتی علماء لکھی ہوئی علماء رنگور ملمین مینگلے رنگیر راجپور صاحب رحیم رنگیر صاحب گجرات لاہور پانی پت جنید روہتک کانپور دربھنگا میرٹ مراد آباد جلاؤدی امروہا بریلی شاہ جہان پور مدینہ روسی سرسا روائی اجمیر کو کمرسر کلکتہ حیدرآباد لکھنؤ اسلام بھوپال سہارنپور نواکالی کانپور بلگرام آٹازاری مانڈا ڈاگا بجنور سلیٹ ریواری کرشنا پلی داریدون دیوبن امینیا مدرسہ سینیا مدرسہ فتح پوریا تا تول علماء وی جسنت نفس پجمع دعا دے دست کے امتی ہے کانی جان دیدی کدا دیدی تولید آس کتا بنی کرے دیدی من ادار دی مل ظاہر نسیجے مکر کتاب دی صرف پر یوم سلی لی کرے تو جاہل سے دیت غلط ہے تو تا تا حق نظر آگا سے تا کتاب نگلی کرے انتو جاہل کے ہو سو حق نمانی اور جیسے بھی طریقے سے جائز ہوا غم بھاری بھی پاگے طریقے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم خلاف ہوں اور جب پیغمبر طریقے سے دعا پہ دے خلاف تو سنت تو پیغمبر کیا تو ہے دعا قبول نے سو پیغمبر تین عمر کی جو سر پجمہ دعا نہ رہتے ہیں سنت نہ بعد ابھی اصل کو دیکھا اور کہ سنت پیغمبر کی جماعت نہیں تھی کام اسٹارٹ نہ کر لو سر جب بنی اصل و باپ نبی علیہ السلام راغرے ہو مسجد بنی ہم تیری تیری جماعت کو کو کو میرے حضرت حضرت حضرت دعا پہ پہ جمع جمع اور جکرا باہر میں سنت سنت کری دی نبی جمعی السلام سے دی حضرت صلی اور سرو حضرت اگر امت حق چلے کہ

اور یہ جنازہ کے کے کے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم بخاری مسلم الرحمان امام احمد محمد تقریباً یو لاکھ احاجی تھی اور یو لاکھ کے ملے کہ حضرت جنازہ کرے اور کو دعا فوراً حضرت ہوئی اور دعا ہو گئی کسما تا دعوی چه دعا ناجائز دن زن سید دا قرآن لستل بہتر بھی کنار دائے لیکن رکو سجدہ کیونی مکروح فقاوائی لیکن پیغمبر رکو سجدہ کی قرآن میں لستے اور بری شریف ہے سواب دے لیکن کلمبہ کے در کسی نے سلو رکا تو آپ جو رسولوں نے بات بری جو لستے مفقاوائی سے جیسا ہوگا سے انہیں چلاب دے وقت پیغمبر بری جو لستے دعا دے وقت پیغمبر میں لستے پیغمبر وائی فور ان کا کوا فضا اور تو دو آگانے کے بے پر لاتے بے اوی خواہش کے مرے کہہ دیتا مرے در اکیسر ناشن سو گلت میں کی کہتا ہوں کہتا ہے سو گلت میں یا گلت میں کی اتا سو گلت میں گئی آر رو بس آئی تو جنازہ کے پر ساتھ کے پر منی کے پر دعا کے پر غم کے اب خواہ رہے گئے یو گلت سو گلت میں کی بیاور تاکہ سنت دیگرانی کے لئے پتا سنت کے لئے کہنا سن قرآن قرآن سن پڑھی کے جنا کچھ نہ رہتی حدیث اگر کعبہ میں دو مصیبتیں راشی ہر کو زما کے لیے بولے رہتا ہے واہ حضرت کی فقاد رحمتی حضرت اور جا جنازہ اور جنازے نے بعد جاتا سر چل گئی تو شہر آ رہا یہ یتیم مان گئے تمہیں یتیم مال تھی دا تفریح کی رائے یتیم گئے ان الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في مجھے نہیں تھی یہ

فلقتهم العقبة وما أدراك ما عقبة فاتقوا رقبة أو طعام في يوم في مصبة يتيم جزا مصبا نیخ تلے زائد نجات تا اگر سمندل دے فکر تا تا دوڑا ہوا کو یسین دریسی سلون اے اللذی تجد بجین مکہ سنگے اکتا سکران سنگا

وجد دي موسي زمان خلقه دي شيخ شيخ كي كانت مناني ويمعون المعون معمولي سبرا لحق الدين بيانين ملا تكتل لغير مرين وجد دي موسي لدي تقول معون مراد دائه ونسحين توقع كنا لا سيلا عندك تهديها ولا مالي فليسد النساء لن تصل الحالي مال دولت نسي وقلت خبر چلا چلا تو نہ منم ہے زمین پہ خوش مجبوری مال کل کل ہیا رہی کہ خرائے میں من بھی رہی تو خرائے جن کی مال خرچ من تو مال کل کل رہا تھی کہ امیان دفعہ پوری میں گئی میں نے خود کائنے جو پھر بھی مدرسے جو رکھے گئے مسئلہ مسلم جیون اس اللہ من تو نہیں اپرا کہ انصاف ہوتی میں کہیں میں تپوس اکثر ہوں پر اسلام بازی

میں سایات کی سن تینتیس اکتیس کے مانے جانے کرے تحصیل کے ذمہ یہ پرسید رہا سر پوال پما سے کی میں کا ہم نے بند دی دا گولو میرا بند کرے دا لاہور میرا بند کرے دا کان میرا بند کرے میرا خان یا سویو یوزائے زائے کہ ماں تقریب کو ماں کا یہ سہی کل بھی اس کے زخمی کی جانے کے سرے سے بس سکن میں جانے بس کوئی چرا پھر کری گی جانے کی کری چنور سمجھم کرے زخم عوام کنا جی ہزا اتوانا کہ دا حرام خواری دی دا یتیمانان تباہ کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تباہ و برباد کری ذرت نہ کہیں لیکن رحم نہیں کرے لیکن دفرائے رسول مینہ نہیں کرے لیکن انصاف و حق نہیں کرے دے طریقہ دے غلط کرے دا دے یتیم مال ناس سے پسرو سرگو جاری اور دے تے لا سے چوری ما اب جا اب دے طریقے تا گورا وای ما قبول کړه چې ما دل اور څنګه دا مولي ته څه کوي چې څنګه سار ها با خلق عاری ذم نراس نو با خدا تنویر و حیلا کرواس خلق اثر حقاق سنکے کہ سلو تین انلس نور کے وقت افرات اللہ تن پیر اقرام کے دفاع سکے کن دا من سکر دا جن من زر جو رئی یہ نا زبر جو رئی مائح اللہ افرات جنی قاتلہم اللہ و نائف و جن اللہ جن برباد ہو کرا گر پیرا بہتری کا سوئی پڑا ادا پر سکتی اور زور کا تو آگے سوچتے اس پر خیرات اور یہ کی جسے الال دیکھی سوتے الال کی ادا الال کی اور دے رہے کہ وہ سرتا نمسکار کری جب علم تل ہونے گورا انصاف کا ہے وہ حید میں سماج کافی بند ہوا ہے اور گورا علم تو جان سر نوٹ کا سارا استاد سجا ہوتا ہے یہ نسکار کے راجی صفحہ پانچ سو اکتالیس باز مقبو خلاف دے باب الکرامات کی نہ آج سے نے قریب روایت کی یہ سر مڑو نبی علیہ السلام اسلام دار جنازے تلا سکبل ہوں جائے عمر آتی تھی حضرت کے واپس آ تو نوان سے حضرت کا بنوری دفتر یہ کریں بھائی بنی کے فدویا علاقہ ابل ایسے پیغمبر و صاحب دو رہے تھا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈوڑا پڑا اوبر ہوئی میری پچھلے خیرات کیوں سبھی ڈوڑا پکڑا پچھلے پیغمبر دو سو کالے دو اور تیس اور داد مسکات حدیث پیش گئی مسکات کتاب نکلے گئے سات سو سینتیس ڈگری کے یہ سو وہ درست کیے تھے اور مسکات وائی روا ہو ابو داود بے حقیق اس دا حدیث ابو داود کی جوڑی ابو داود دو سوا پورا ہوا کی فات سے اب ابو داود کو دین جلد صفحہ یوسل ولس کے روایت کو اس اغیر روایت کے اوپر اغیر روایت کے ابھی فس تک بل ہوں دائی ام اصم یہ بھی کتابیں تھیں مجھے نے سلام جنازے لے چلے ہو تو واپس آسد یہ سدھی جو سرے وانگ سے ان کا روزہ رکھے پہلے سو سال پرسید آگے سدن زمین پر جو رکھے اور دین سدے کے ابو دائی گوئی فس تک بل ہوں دائی ام اصم

مشکل الاثار سلورم جن دو دل مطلب کی کہ جنازہ کے کے تک دائی دا دا مڑو واپس حضرت حضرت حضرت رہتا رہتا نہ جو خود پر جوڑا حدیث امام احمد بن حنبل کے پدر و صاحب ذکر لے مشکل الاثار مختصر معانی الاثار دائے فطری مسلم مطلب جمع احمد محمد کی امداد پائے اس دن امت سے تھا تو یہ پختہ منگل ابرے گئے باہر کیا میں سب سے زمانہ سے امام ہو کرے اور احمد نے بھی پتا امام کے تو سور ویاد نہیں ہوتا امام اب ہنسا کے زی مقلد کرے ملک نارے کتاب دے مسند امام اعظم جلد دین سفا یا کم ہو گیا اور جلد دین سفا پیزے پیپر دا دو گائے کے ذرا ہاتھ نے نکلے روایت یہ دے روی یہ دے تم روایت کے آج میں کلیب نشاط ذکر کے اندر امام سے ذکر کی امام اب ہم بول حد سنا آج من قریب ہن رجل من الانصار امام ابو حنفا اللہ کے پھر احمد نولی کی جو دین صدر جو تل پنزور کی اقلاحی پاس کے امام ابو حنفا رحمت اللہ علیہ وآلہ کہ نبی علیہ السلام یہ جنازے لکھلے ہوں فاستقبله رجل مخراغ یو سڑے ایو سڑی حضرت لڑوڑے کرے سڑے دو مرنے امام سے وہی سڑی لڑوڑے کرے امام سے وہی سڑی لڑوڑے کرے جنازے لے حضرت کرے نہ بلچا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وائی دا ڈوڑے یو سڑی کرے آگے امام کے اصل پرسو صفات کے اور آگے امام لکھی پسپل مسنت کی خدا یہ جنازے کا سرے سری کو رہ کر اور آگ امام کے پاوج رحمت نے لکھی شمس المل سردری پسپل تاریخ کی لکھ رہی امام ابو حنیفا امام ابو حنیفا اس پر مسئلے تو قرآن سمت میں مسمت کری ہے امام مالک یوسل یسما کیا کی فات سے اگر المدونہ کے پر جس جڑ مسئلے گی اور امام ابو حنیفا پر چکے پگ دارنگی کتاب الام سلور جلد جلد کے کے دے امام امام احمد بن حنبل مسائل نقل کری امامان سنت میں خلاف سنی زما وائی و رائے اس پر کیا کیا مقلد مقلد پال لیتا ایک بکاری کا کہ جہنگا یہ بل کلی کی زپاد کے میرے پٹواری پا دیکھے گا نہ اگر انہوں کرو ہوں گا ماں خبریں ابو جسم لیکن کب خبر کرو کہ نہ سب ہوں چکتے امر جاجی امر جاجی سیر کو کم اچھی ہے آئے پر رہے سکر دفعہ آنے امام سے بھائی جا دوڑے سڑی کرے وا امام احمد بن حنبل صفا اپنی رسک جلد دین اور صفا دین جلد یا سم امام سے بھائی جا دوڑے سڑی کرے وا نصر اللہ صحابی زمین دا مذہب مشہور امام یا احمد بن حنبل ابو داود وائی یا خود روڑا کروا اور وہ نے صدای سے آئی جن دا پیدا سنا غلطہ تو ہی پیش کرے ہیں غلطہ پھر کتاب میں چلتا جی بلوچستان کے سمن کے متقین کو ملیان لال اور مستاق پیش کر آمازان سے اصل سکتے سے غیر اصل میں زن سمجھ لیا اس کی ماں آگے پہ محض خود ایمان سے مزہ تاثر کیا ہے یعنی امام سے میں دا کتاب بچائے تاکہ نکلے تو مسلم امام اعظم ودا امام سے میں فوراً کتاب واسم والا لگا حدیث میں یہ کچھ امام سے بھیجا بھائی نکل گیا میں کے سلورم دل ابن ماجہ کے یوسل بل کے بغیر دا حدیث نظم الزوائد حیثی کے مصنفہ ابن ابی صحبہ کے منتقل اخبار احسان الجنایت کے سمن سعید ابن منصور عن کتاب کے تشریق المساعد کے مغنیز ابن قدامہ کے پریسول کی دعوے کر دیں اور مغنیز ابن قدامہ جناب پیر اللہ جب رحمت الحدی کی بہادر کی شاگر دیں آگے بھی کری بھی کہ جمہوری کو کے دوڑے حرام را اور اخبار حضرت سے نکل کریں مہری جب لو قدانا جب جیم سفا سلو سوا دیار لے اول اپن کیس من ربانی نہ کل کوئی بلوزان میں وہ بلوزان ہم کو با مخانے بکن دا خود دا حدیث کی تابعی زمین سے کہتے ہیں منفا منفع زبیدی اور دا ملی طور پر تبیزیر جو حرام آلا بلا اصل فتاوہ مدبہ میں رلکی جلد جیم دریسہ و دو سال اصل میں کی لکھی دا ملی طور پر تبیزیر جو حرام دے

تبدیل الحقائق شرد کنس الدقائق جب اول دو سو اسپر سال حسن کی جمری کور کی تبدیل نے حرام رہا تفوت دین جی زیر آئی لکھی حرام رہا ستاوا بزازیا سلولن سلوڑن جن یو اتیا سفر چن کی حرام رہا جامع رموز بتاستانی المتوفہ نو سو چھپن اغسل کتاب کی لکی حرام رہا سانی ابن عابدین لکی اتسو یو سلی سفر کی حرام رہا ستاوا علم جریا کہ آغا عالمگیر گیارہ سو انیس کی بات کی کندے اگلی کل کی حیران رہا سر نے کہا ملالی تحریر کی ماں نے کہا کل جن کے روادہ خزمین کو ہے زیادہ ضمیر غلط کرے میں تو اس پتہ ہونا جائے کہ آغا ضمیر غلط کے حرام رہا دونوں مختار کل کی حرام رہا طریقہ محمدیہ اگر یعنی کل کی حرام دانا کی شیخ عبد الحق کی سر مستعدہ جو تو دیا گیا تھے وہ عام نہیں

مسل بچی دے نکریا یا ماسا نکرے مولانا عبد الحائی بولے سپاہی کہ جین جل سب یوسل آیا سب کی ہے تو سب کی لکھی جدا ضرور دی یعنی انشاء اللہ جدا ضرور دے سے انگریز کے لیے بہت استاد ماسانی کی کتاب نہیں پہلے سپاہی کا رہی کیا نا دعوت یہ ملک کا رکھا اور دا ملک کل اس ٹائم بند کر کہاں سر آپ کا قوم کو سمت افیکٹ کیجیے اور پدے میں تفصیل کی سنت کی براعت اور سر ختم کی تو ٹیلیفون یا کوئی گاڑی جا تو پولیس اور پسند نہیں ہوتی نہ پہ دولت نہیں ہوتی کوئی کی اور محبت دا صرف پدے ہوتی تھی کہ خلق پر کتاب اور سنت بن منگولوں لگئی اور جب کتاب اور سنت منگولے نہیں لگے تھی نقل نہیں ہوتے رہے سمایا سنا سر کلو سے نہ گئے مانا داؤ واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نظروا لكم إذا الله في كتاب متى منزل إذا الله في كتابنا أجل الله فرمائي يا سي إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم تاسوا أي جسمنات ما مين وعك ولا في كتاب فتاب دارا تاسو كي ما كتاب رأولي جي تاسو ما مين وعك ولا في

قرآن وائی كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يقول لك سبيانكم لا رمين ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير سيدي تاسنة وطولة خلق لا غاري كتاب سنة بخير ما هذا لك سلك الكتاب سنة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امر کئی دا اللہ کی کتاب اپا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا فرقتا قیل وینہونا عن المنکر امر کئی سنت بشیط و بدتنا خدا فرقتا پسندی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا سورے دے کامیاب سنت حق پرست راج کی نقران وائی اگر ملک اتحاد راجی

اکیدن کے دے جو جانے نکاح پلو کرا وہی بخل کری مسئلہ دارا کہ دلور پلار دلور پر دلور رخو رور نکاح کری پیغمبر دا حضرت فاطمہ نکاح پڑا کرا اور دانے کے صحابہ بتا رہا سب اعتراض اختیار میں آپ تنقید ہو کرے اور اب عمر تنقید پار قبول کرے مسئلہ استاد گرا ایوز نکاح مور کو یہ بات پیرا پیر رحمت اللہ علیہ کی نساء سنتیا کو سنت بان اجرت رسل حرام اور پھر وائی تو تیرے پدے بان اجرت راشی ان نکاح سے کی ہے پھر وائی اور پھر وائی کو پدی میں اجرت راہ ہے پھر فل کتاب کی گئی تعملوا بالخلق وتريدوا أن يقبله من كخلق لنا أو لا تنافقه اتسلبون من الحرق ومنافقه دیر پر عمل کے کہ خلق بس جہرہ کی فقدو فی سومتی کا وقلبو الناس تو کنا ہے کنا ہے کہ اختی لہذا کسی کسی کی کنا سم بتا رہا جی تلو ریا الفت الربانی یعفظ الدنیا بالدین ریا سارا منافق آئے کہ دن تاریخ کی وقت جو

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونفله جهنم وساءت مصيرا سنت خلاف چیز پیغمبر پاسا غیر کے بیان سے جو سنت ہے سنت کو بیان سے بے خلاف سے ويتبع غير سبيل المؤمنين عوام سے دو بھائی بھائی ایمان والا بھی ایمان پرانا رستے رہا مومن کی وجہ مستقبل پیدا ہو رہا جب تم کو مستقل تھی نہ مدد اندر تھی ایمان کو اصول کے مطلب چلتا پڑے گا اور مفتری نے میرا سنا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ ماتا اللہ سمجھ سکتے آپ مجھے بول رہے ہیں ومثله جهنم وساءت مصيرا اور جس بسرا اور تم اللہ نے بسرا نہیں زما بسرا زما دل جہنم کا برسی تاز بسرا سلازی کا مسافر مولی سے لچور کی مجھے تو قدر نہ دے بار کی تاز بسرا دے اتری ور کی کہنا مقتدیرا نقرار نیت جہنم کا رسول ومثله جهنم وساءت مصيرا اول میدان جهنم تا رسوم زما مهربان دو دنیا لگه رضی دی با حسن طور که جستا سن تولی جو سن که بسبای سنجی دو قبل تولی او دو میدان که ربن که اشتر جلو تولی دا منظر پاکی که دین که ده دا دار پاکی که دین که ده تا هر کل پاکی که دی مرا سنم ساواه ده را ری چه اتفاق کن تا آنه طریقه سنیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا

شرائط سنگ اور حق پرستی ساری کتاب اور صحابت عمل و سنت و بیان کی اسے امداد کے قرار میں حاضر کن پورے جنہیں یعنی مل کر قرآن و سنت رکھانے کی گران مخترم اردن کو دو شیخ القرآن علامہ محمد عر سے پاواستہ سبیان اور دو ددید ملاوی دو پتہ یاد سا دی اشاعت توحید سنت کے سٹینڈ سیڈیز مرکز دکان